ہیں ان نا انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ فوت ہو جائیں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ بھی تو ایک صبر والی بات ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا سے چلا جائے خواہ وہ شہادت کی شکل میں چلا جائے یا عام موت پریشانی تو ہوتی ہی ہے اس پریشانی پر اصول بیان کیا ہے آگے کہ سب پڑھیں انا للہ و انا راج راجعون تو اس شہید پر یا عام کوئی شخص فوت ہو گیا یا اسی طریقے سے اور کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی دکھ آ جاتا ہے تو ان سب کو سب میں سے چند ایک کو گنوا کر آخر میں پھر بیان کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے فرمایا کہ ولن کو پشئی من الخوف والجو اس ایت کریمہ کی مفسرین نے دو تفسیریں لکھی ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے دشمن کا خوف دے کر دشمن کا خوف دے کر کہ تم اس دشمن کی طرف سے اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو حملے وغیرہ کا اس خوف میں تم کیا کرتے ہو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہے اور خطرہ ہے تو اس وقت مسلمان کیا کر رہا ہے رجوع اللہ کر رہا ہے <clears throat> تعلیمات اسلام کی طرف آ رہا ہے یا دشمن کے ساتھ ہی مل جاتا ہے ولجو اور کبھی فقر و فاقہ تنگ دستی قحط میں مبتلا کر دیں گے بارشیں کم ہو جائیں گی غلات نباتات اناج کم ہوں گے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اس مصیبت میں یہ مسلمان کیا کرتے ہیں بنقسم من الانبار اور پیسے کم کر دیں گے وہی چیزیں اس میں مطلب غلات بھی داخل ہو گئے وہ بھی اموال ہی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بل انفس اور اب بات تمہارے اوپر موت کا فیصلہ کر دیں گے تم میں سے چند بندے فوت ہو جائیں گے یا گھر کے افراد فوت ہو جائیں گے اس پریشانی اور مصیبت میں مسلمان کیا کرتے ہیں یہ آزمانا ہے بس اور پھل باغ ہے پانی بھی ہے کھاد بھی دی جا رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہرا بھرا باغ ہے لیکن وہ اس سال اس نے پھل نہیں دیے یہ بھی ایک آزمائش ہے اور عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ پھل صحت مند ہوتا ہے باغ اور پھل نہیں ہوتا یہ گلگت والے ساتھیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ اس دفعہ بادام کا باغ نہیں بادام نہیں آیا پھل کوئی قربانی نہیں آئی فلاں نہیں آیا ایک سال نہیں ہے تو اگلے سال پھر ماشاء اللہ خوب اچھے طریقے سے پھل آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بس ثمرات پھل کم کر کے ہم آزمائیں گے کہ یہ مسلمان اس آزمائش میں ہمیں کس طرح یاد کرتے ہیں فرمایا خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو اس طرح کی پریشانی اب کسی گھر میں فوت کی ہو گئی یا کچھ اور بیماری آ گئی یا غلات کم ہو گئے کچھ پریشانی آئی تو وہ شخص صبر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کر رہا ہے اللہ زین اعضا صابت مصیبت جب کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے یہ سب مصیبت ہیں خواہ خوف و دشمن کا یا قہر کی شکل ہو یا مال کم ہو جائے انفوس کم ہو جائیں جانیں فوت ہو جائیں یہ سب مصیبت ہے اس پر یہ لوگ نیک لوگ یہ پڑھتے ہیں انا اللہ و انا الہ راج کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اغلاط العوام والخواص کہ ایک غلطی مشہور ہے عوام میں بھی اور خاص بندے بھی یہی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الہ راجعون والا جملہ یہ صرف اسی وقت پڑھنا صحیح ہے جب کسی کی وفات کی خبر ہو عام کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس پر انا انا راجعون نہیں پڑھنا چاہیے یہ غلط بات ہے تھوڑی سی پریشانی ہو خواب پیسے کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے بیماری کے اعتبار سے کوئی پریشانی بھی آئے تو اس پر ان و لدہ رِ راجع پڑھنا سنت ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ موت ہو بعض دفعہ سخت آندھی بادل گرج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے اندر باہر جا رہے ہیں انا لندہ راجعن پڑھ رہے ہیں ہر پریشانی پر انا ان و انا ال راجع پڑھنا چاہیے اور یہ سنت ہے اس سے وہ دل کا جو دکھ ہے پریشانی ہے وہ دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے مدد ملتی ہے اس اعت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی دوسری تفسیر ولنم لونکم بشئیم من الخوف ہم تم کو آزمائیں گے کچھ اللہ کا ڈر دے کر پہلے تفسیر میں تھا کہ ہم دشمن کو مسلط کر دیں گے تمہارے اوپر خوف دشمن کی جانب سے ہوگا تو تم کیا کرو گے اس تفسیر دوسری میں یہ ہے کہ یہ ڈر تمہارے اوپر آئے گا کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر خوف مسلط ہو جائے گا اور یہ محبوب چیز ہے انسان کو خشیت الہی حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی محبوب چیز ہے اس میں کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی حکومتی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی بندوں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ شخص اور اس کا دل اللہ سے ڈر رہا ہے مشہور واقعہ وہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں میں مدینہ رہتے تھے تو مدینہ کے مضافات اور انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے تھے گلیوں میں چکر لگانے کے رات کو تو ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ آپ دودھ میں پانی ملا دو وہ آگے سے مان نہیں رہی تھی کہ بادشاہ کا حکم ہے فلاں ہے اس طرح تو ماں کہہ رہی ہے بادشاہ کون سا دیکھ رہا ہے ملا دو تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ بادشاہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اب اس جگہ پہ وہ تو بات سن لی حضرت عمر نے اور وہ ہو گئی پھر اسی سیکھ لڑکی کا رشتہ ہوا پھر اسی میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا جن کو لوگوں نے خلیفہ خامس کا لقب دیا اتنا عادل بادشاہ تھا جو سن سو ہجری کے آخر میں آئے اصل خشیت الہی ہے جب خوف خدا حاصل ہو نا انسان کو تو پھر کوئی ضابطے کوئی قانون کوئی ڈر کوئی پولیس کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس اللہ سے جب ڈرنے والا ہو کھا وہ بندوں کی مجلس میں بیٹھا ہے اور کھا وہ علیحدہ بیٹھا ہے وہ تمام امور میں تمام لمحوں اور اوقات میں وہ اللہ کی مرضی کے ہی کام کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈر ہے تو یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم تم پر اللہ کی طرف سے ایک خوف کا کچھ حصہ دیں گے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اللہ کا خوف حاصل ہو جائے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا معبوب بندہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو ڈر ہے کہ یہ میں نے غلطی کر لی یہ اس طرح کر دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کچھ پکڑ ہو سکتی ہے موت کا کوئی پتہ نہیں آخرت میں حساب کیسے دوں گا جس شخص کو خشیت الہی حاصل ہو گئی وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے بس سارے امور آگے پھر آسانی سے ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے اللہ کا خوف دے کر کہ اللہ سے جب ڈرتے ہو تو پھر کیا کام کرو گے یہ بھی ایک آزمائش ہے یہ نعمت ہے جب ملے گی تو پھر کیا کرو گے ولجو اور ہم تم کو آزمائیں گے بھوک دے کر رمضان کے روزوں کی صورت میں کہ جب رمضان کے روزے رکھو گے بھوک لگے گی پیاس لگے گی اور پھر انسان سوائے اللہ کے اور کون اس کو روک سکتا ہے منع کر سکتا ہے کھا اپنے گھر والوں سے بھی ڈر رہا ہو تو کسی جگہ چھپ کر وہ کھا پی سکتا ہے یہی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں اپنے خاص عنایت سے ادا کروں گا اس میں ظاہری کسی کو کوئی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص روزے میں ہے یا روزے میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ یہ شخص روزے میں ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اگر چھپ کر کھا پی لے تو دوسرے بندے کو کیا پتہ چل سکتا ہے میاں بیوی میں سے ایک گڑبڑ کرے تو دوسرے کو نہیں پتہ چل سکتا اولاد کوئی کھا پی لے تو باپ کو نہیں پتہ چل سکتا ہزار جگہ ہوتی ہیں تو فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے رمضان کے روزے رکھوا کر بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے جب ایک شخص روزہ رکھے گا بھوک اور پیاس میں اس کو تکلیف ہوگی اب صبر کر رہا ہے یا روزہ توڑ دیتا ہے کل رکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اور آج کل تو آسان کام ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزے نہ رکھو آرام کیا کرو ڈاکٹر بھی تم اور مریض بھی تم دونوں ایک طرح کی چیز ہے ہاں کوئی واقع تن بندہ مریض ہے اور اس کو ایسی مرض ہے اور ایک ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزے نہ رکھو اور اس کا فدیہ دے دو قرآن مجید نے فدیہ بتایا ایک اچھی بات ہے کہ لیکن ایک عام شخص صحت مند تھوڑی سی دن کو تکلیف ہو گئی تو وہ ہر تیسرا بندہ ڈاکٹر ہے کسی سے ہی مشورہ کر کے وہ کہے ہاں یار آپ تو کمزور ہو رہے ہو روزے نہ رکھو کمزوری ہی تو مطلوب ہے روزے میں کمزوری ہی تو مقصود ہے اس سے قوت شاوانی ختم ہوتی ہے قوت رحمانی نورانی قوت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تین چیزیں جو ہیں اس میں ایک چیز پسندیدہ ہے کہ ازرب و بصیف کفار کے ساتھ جہاد کرنا وسوم و بسعی اور سخت گرمیوں میں روزے رکھنا اور تیسرا ہے کہ عداوت السّئی مہمان کو کھانا کھلانا مہمانوں کو کھانا کھلانا روزے گرمیوں میں روزے رکھنا کفار کے ساتھ مقابلے میں لڑائی کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقول ہے کہ یہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں تو روزہ اصل میں وہ قوت حیوانی جو ہوتی ہے اس کو دبانے کے لیے ہوتا ہے کمزوری تو ہوگی اس کمزوری ہی تو مقصود ہے اور اس سے پھر قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اور اندر کی قوت ہے نورانی قوت جس کو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب ہر وقت پیٹ بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا ہوگا تو کجا نور معرفت بھی نہیں کہ پھر تمہارا نور معرفت کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو ایک ذکر و اذکار حمد و ثناء کی جگہ ہے اندر وہ کہاں ہوگی جب ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو روزہ اس میں ہم تمہیں بھوک میں مبتلا کریں گے اور اس بھوک میں آزمائیں گے کہ کس طرح صبر کرتے ہو کیسے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو <clears throat> آپ یقین کرو کہ پرانے زمانے کے جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہ ان کو کوئی ظاہری زندگی کی سہولیات بھی حاصل نہیں ہیں عام دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور ان سے روزے وغیرہ کی کوئی پریشانی یا سختی یا تکلیف پوچھو تو کوئی ان کے جملوں سے اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی روزے میں تکلیف ہو رہی ہے الحمد جی اللہ کی جیسے مرضی ہے ایسا ہوگا بس پکا ارادہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا روزہ رکھتے ہیں کچھ سات دن کو وہ ذمہ دارہ وغیرہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں تو ہم تو اچھے اچھے بڑے پرکشش دفتروں میں بیٹھتے ہیں اچھے اچھے کاروبار ہیں اچھی اچھی دکانیں ہیں پھر زندگی کی یہ سہولیات حاصل ہیں اور کھانے بھی ہمیں اچھے ملتے ہیں تو ہمارے لیے روزہ رکھنا کیا مشکل ہے روزہ تو ان کے لیے مشکل تھا اور پھر صحابہ کے دور کی بات ہے کہ کبھی ایک کھجور ملتی کبھی نہیں ملتی اور روزہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے اللہ کا خوف دے کر اور رمضان کے روزے رکھوا کے بھوک اور پیاس دے کر آزمائیں گے کہ ہمیں کتنا یاد کرتے ہو وہ نقسم من الاموال اور مال کو کم کر کے آزمائیں گے یعنی تمہیں حکم دیں گے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو اپنے مال میں سے صدقہ الفطر نکالو اپنے مال میں سے عام صدقات نکالو یہ دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اموال کم کر کے ظہری طور پر اگر ایک شخص کے پاس لاکھ روپے ہے نا زہری طور پر تو اس میں سے ڈھائی ہزار زکوٰۃ دی تو کم ہو گئے نا اب ساڑھے ستانوے ہو گئے ہیں ظہری طور پر تو کم ہو گئے اب وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو برکت ہوتی ہے اور یہ بڑھتے ہیں پیسے لیکن ہم مال کے زکوٰۃ کا حکم نازل کر کے صدقات کا نازل کر کے تمہارے انبال کو کم کر دیں گے ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں گے اس وقت تم کیا کرتے ہو اور انسان سوچتا نہیں ہے کہ اللہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے لاکھ روپے دیا اس میں سے ڈھائی ہزار دینا کیا مشکل ہے اچھا اگر دس لاکھ دیا ہے تو اس میں سے اتنا دینا کیا مشکل ہے وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے علماء نے تو لکھا ہے کہ ایک شخص صحیح طریقے سے ہر سال جب زکوٰۃ نکالتا ہے صحیح اس کے لیے حساب کرتا ہے گھر والوں کے پاس زیور کتنا ہے میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں فلاں کتنا ہیں کاروبار میں میری گاڑی ہے یا صحیح حساب کر کے جو شخص ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے سال اس کو اور ڈبل مالدار بناتا ہے وہ زیادہ کی زکوٰۃ نکالے گا تو یہ سوچے نا جب میرے اوپر زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو زیادہ پیسہ کس نے دیا کوئی مادی دنیا کا <clears throat> پیروکار تو یہ کہے گا کہ میری محنت ہے میرا فلاں ہے لیکن ہم تو ایمان والے ہیں مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کو عطا کرتے ہیں جس طرح چاہیں جس کو جتنا دیں تو فرمایا کہ ہم <clears throat> تم کو آزمائیں گے مال کی زکوٰۃ کا حکم نازل کر کے اس میں سے کم بل انفس اور کبھی <clears throat> کسی کو وفات دے دیں گے وہ کم ہو جائیں گے بس ثمرات اور کسی کے پھل کم کر دیں گے اس جگہ پر پھل سے مراد ہے اولاد چنانچہ ایک ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کا بیٹا فوت ہو گیا جنازہ وغیرہ ہوا دفن کر دیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سنان کو علیحدہ پکڑ کے بات کہی کہ آپ کو حدیث سناؤں میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تھا کہ جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پھل کو دل کے ٹکڑے کو ہم لے لیتے ہیں یعنی کسی چھوٹے بچے کو مار دیتے ہیں اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے انا نندہ و انا انہیرا راجعون پڑھتا ہے تو ہم اس شخص کو جس کا بچہ بچہ فوت ہوا اور اس نے صبر کیا ہم اس کو آخرت میں جنت کا محل دیتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیتے ہیں تو فرمایا کہ بچہ فوت ہوا اور اس پر اس نے صبر کیا و بشر صابرین الزین اعظہ اصابت ہوں مصیبہ جب ان پر کوئی پریشانی آ جائے کوئی بھی پریشانی ہو تو اس پر انا اللہ و انا علیہ راجعون پڑھنی چاہیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج متحرات میں سے ہیں یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعا سکھائی کہ جب کوئی پریشانی آ جائے گھر میں فوتگی ہو جائے تو یہ دعا پڑھو انا اللہ و انا علیہ راجعون اللہ اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اس آزمائش میں کامیاب فرما اور جو چیز آپ نے حاصل کی اس سے بہتر مجھے عطا فرما یہ میں دعا پڑھتی رہتی تھی میرا شوہر فوت ہو گیا جب شور فوت ہوا تو اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نکاح کا پیغام بھجوایا تو میں خوش ہو گئی کہ اس سے اچھا شور میرے لیے اور کہاں لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ جو تو میں دعا پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں کامیاب فرما اور اس مصیبت سے اچھا بدل عطا فرما تو ساتھ یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شور کہاں ملے گا لیکن دعا تھی دعا تو پڑھتی رہتی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا انسان میرے شوہر بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان نال اللہ نعلۂ راجون ہر مصیبت میں پڑھنی چاہیے مال کے اعتبار سے ہو جان کے اعتبار سے ہو بیماری کے اعتبار سے ہو فوتگی کے اعتبار سے ہو شہادت کے اعتبار سے ہو سب سنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر فرماتے ہیں فرمایا ایسے صابرین کو ہم تین انعام عطا کرتے ہیں علیہ علیکم صلابات رب برحمہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا نعم البدل ملتا ہے اس مصیبت پر جس پر انہار راجون پڑھائے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت جو چیز لے لی اس کا نعمل بدل دیں گے نمبر دو اپنی مہربانی اور رحمت راضی ہو جائیں گے نمبر تین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھیں گے کبھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھ کی نصیب 早い早い الله أكبر الله أكبر اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا أزلنا